دعا فرما لیجئے میدان عید میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں جیسے ابھی خطبے میں سنا اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قسمیں کھا کر فرماتے ہیں میں ایسے بندوں کو مغفرت کے ساتھ واپس لوٹاتا ہوں اور ان پر اپنی رحمتیں فرماتا ہوں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم اللهم صل على على سيدنا سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا ومولانا محمد محمد محمد وعلى آل وسلم لك الحمد كما كما كما أنت أنت أنت أهل وصل بنا فإنك التقوى وأهل المغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وإنا نسألك دوام العافية وإنا نسألك تمام العافية وإنا نسألك الشكر على العافية يا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے اے اللہ اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما ہمیں دوزت کی آگ سے دوزت کے عذابوں سے محفوظ فرما یا اللہ آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ پوری رحمتوں برکتوں کے ساتھ نصیب فرمایا اے اللہ آپ نے روزوں کی تراوی کی جو بھی توفیقات عطا فرمائی ان کو قبول فرما لیجیے ہمارے روزوں کی کوتاہیوں کو تراوی عبادات کی کوتاہیوں کو اے اللہ معاف فرما دے یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں تقوا والی صفات سے مختصف فرما دے اے اللہ ہمیں تقوا کی صفات کے ساتھ مختصف فرما دے اے اللہ ہمارے عقائد میں افکار میں ہمارے اخلاق میں ہماری خوراک و پوشاک میں اے اللہ رہنے سہنے میں ہر جگہ پاکیزگی اور تہارت نصیب فرما دے یا اللہ حیات طیبہ نصیب فرما سکون والی اے اللہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی سے سرفراز فرما یا رب کریم یا ارحم الراحمین إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءت وجا يا رحم الراحمين اے اللہ اپنی نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرما صحت و عافیت والی نعمت کے ختم ہونے سے محفوظ فرما اپنی اچانک پکڑ اور ہر قسم کی ناراضگی سے محفوظ فرما احسن عاقبتنا الامور عاقبتمور کلیہ رب کریم ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما اللہم انا نعوذ من الح الحور بعد القور اے اللہ اچھے حالات کے بعد برے حالات کے آنے سے محفوظ فرما ایمان و تقوا کے بعد کفر و شرک سے محفوظ فرما نیکی و تقوا کے بعد اے اللہ نیکی و صلاح کے بعد اللہ فسق و فجور سے محفوظ فرما یا رب کریم صحت و عافیت کے بعد بیماریوں سے ناگہانی آفات سے حادثات سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما اچھی زندگی کے بعد برے خاتمے سے حفاظت فرما یا اللہ یا رحم الراحمین جس طرح آپ نے ہمیں رمضان المبارک میں توفیق عطا فرمائی مسجد رمضان المبارک میں آباد رہی آپ کی تر رجوع کی توفیق میں اللہ اس میں یا اللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح اپنی ذات عالی کے ساتھ لو لگانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ لو لگانے کی توفیق عطا فرما نمازوں کی سستی سے اے اللہ اور عبادات کی سستی سے ہماری حفاظت فرما یا رب کریم پورے عالم اسلام پر رحم فرما دے یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر رحم فرما جہاں جہاں بلاد اسلامیہ میں اللہ پریشانیاں ہیں خلفشار ہیں جھگڑے ہیں اللہ ان کو ختم فرما کر الفتوں میں قائم پیدا فرما دے کا اللہ تبدیل فرما دے یا رب کریم یا ارحم الراحمین آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں بھی پریشان ہے آپ کی امت کا کوئی فرض جہاں جہاں بھی ہے اللہ دشمنوں کی قید میں ہے ظالموں کے شکنجے میں ہے اللہ اس کو نجات نصیب فرما دے یا اللہ مظلوموں کی اپنے غیب کے فرشتوں کے ذریعے سے داد رسیب فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما شام کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ افغانستان و کشمیر و برما کے مسلمانوں کی مدد فرما جہاں جہاں اے اللہ آپ کے علم میں ہے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بستی ہے اللہ ان کو شان و شوقت اور ولولا رسی نصیب فرما آفیت دارین نصیب فرما اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو آپ کی تعلیمات کو ہر جگہ عام و تام فرما بول بالا فرما اے اللہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کی خصوصی حفاظت فرما اندرونی بیرونی شرور سے حفاظت فرما شر پسندوں سے نجات نصیب فرما اے اللہ ہر اس فرد کے ہر اس فرد سے ہر اس شخص سے اے اللہ وطن کو اور اس وطن میں رہنے والی عوام کو محفوظ فرما دے جو ملت اسلامیہ کو اسلام کو اور وطن کو نقصان پہنچانے والی ہے العفو فی الدنیا والآخرہ یا اللہ ملک کو ہر قسم کے بحرانوں سے سے سے نجات فرما کرپشن بے حیائی فحاشی سے بے دینی سے الحاد سے اللہ ہر چیزوں سے ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پوری امت حبیب کو نجات نصیب فرما یا اللہ یا رب کریم یا ہمارے سارے شہروں میں امن کی دولت اور ایمان کی دولت نصیب فرما دے امن و ایمان کو اے اللہ قائم فرما دے یا اللہ کراچی میں بھی امن عطا فرما پورے ملک میں امن نصیب فرما دیے امن کے قیام کے لیے جتنے بھی یا اللہ فورسز کوشش کر رہی ہیں ان کی کوششوں کو کامیابی سے ہم کنار فرما قربانیوں کو قبول فرما لے یا رب کریم یا رب کریم یا ارحم الراحمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما ان کی برکات میں رونقوں ترقیات میں اور زیادہ اضافہ فرما اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی کے اسباب عطا فرما بے اولادوں کو اے اللہ اولاد نصیب فرما جن کو اولاد عطا فرمائی ہے والدین کی خدمت گزار بنا دے اے اللہ ہماری اولادوں کو آنے والی نسلوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دے اے اللہ ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما ہماری آنے والی نسلوں کو ہمیں اللہ اپنے اولیاء صدیقین کی صف میں شامل فرما اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا وہ بھی اے اللہ عطا فرما دے اللہم انا العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ یا اللہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں جو وفات پا گئے ہیں سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما اے اللہ ہم ہمیں یہاں آپ نے خوشیاں نصیب فرمائی ہمارے آگے جانے والے ان تمام بزرگوں کو مرحومین کو اے اللہ برزخ میں خوشیاں نصیب فرما دے یا رب کریم جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اپنے والدین کے لیے صحت کے لیے مغفرت کے لیے اے اللہ ہم سب کے لیے دعا گو ہے ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں یا رب کریم ان سب کی ہر قسم کی حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے برکت نصیب فرما ہماری اس آبادی پر اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما پورے شہر وطن پر بلاد اسلامیہ پر رحم رحمت نازل فرما مساجد کی مدارس کی اللہ حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين میری طرف سے آپ سب حضرات کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک